الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ينابيه العلوم والحكم أما بعد فبالسند المتسن منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث ورأس المحدثين في القديم والحديث أبي عبد الله الله محمد بن بن بن بن إسماعيل إبراهيم المغيرة بردزبة بردزبة ابن الجوفي البخاري رحمه تعالى رحمة واسعة ومتعنا بعلومه آمين قال باب المسلم من من سلم المسلمون لسانه ويده وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي الصفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمر نبي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود بن, داود بن أبي هند عن عامر قال سمعت عبد الله بن عامر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم okay. باب أي الإسلام أفضل وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي القرشي قال حدثنا أبي قرشي قرشي قال قال قال قال حدثنا حدثنا أبي أبي أبي أبي أبو بردة بردة بردة بن بن عبد الله الله الله عن عن موسى رضي تعالى عنه وعنهم قالوا يا رسول أي الإسلام أفضل من من من سلم, سلم المسلمون لسانه ويده چلو إطعام الطعام من الإسلام وبه قال حدثنا عمر بن خالد قال حدثنا ليس عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه باب حب, حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان وبه قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هرارة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن هلية عن عبد العزيز بن صعيب رضي الله عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنه من النبي صلى الله عليه وسلم حا قال وحدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن قبادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان کو دوسروں کی رسانی سے گریز کرنا چاہیے اور وہ دوسروں کی ایزا کا سبب نہ بنے اس کے بعد اگلا باب ایل اسلام افضل ہے اس کے اندر ایک اشکال کو دور کرنا مقصود ہے اس کے بعد تیسرا باب ہے الطعام من الاسلام کہ مسلمان کو صرف اتنا ہی اہتمام نہیں کرنا چاہیے کہ وہ دوسروں کی ادھر آسانی سے بچے بلکہ اس کو دوسروں کے ساتھ مواصلات کا معاملہ کرنا چاہیے کھانا کھلائے تو ظاہر ہے کہ کھانا کھلانے میں مواصلات ہوگی اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی پائی جائے گی اس کے بعد منل ایمان ابلائی نفسی میں یہ بتایا گیا کہ دوسروں کی آسانی سے بھی بچنے کا اہتمام ہونا چاہیے اور مواصلات بھی ہو اور مساوات کا معاملہ بھی اختیار کیا جائے بل عقیے ماں میں مساوات کو بیان کیا ہے اتام میں مواصلات کو بیان کیا تھا آگے حب الرسول من ایمان اس کے اندر ترجیح کو بیان کیا اور یہ بتایا ہے کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر ترجیح دینی چاہیے لاہو مین وی من والدی و ولدی یہ ترتیب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں قائم کی ہے اس کے بعد آگے ایک باب آ رہا ہے علامت المان حب الصار اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جن کو آپ اپنے اوپر ترجیح دے رہے ہیں ان کے متعلقین کے ساتھ بھی محبت ہونی چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر ترجیح دینے کے لیے لا حتی الیہ کا ذکر آیا تھا اور علامت الایمان حب الانصار میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ انصار جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور آپ کے لیے نصرت کا طریقہ اختیار کیا یہ آپ کے اہل تعلق ہے ان سے بھی محبت ہونی چاہیے یہ ترتیب تھی ان ابواب کی اب اس کے بعد المسلم منسلم المسلم میں دو احتمال ہیں ایک احتمال تو یہ ہے کہ علیم کو عہد کا قرار دیا جائے اور معنی کیے جائیں المسلم الکامل کامل مسلمان وہ ہوگا کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان کے شر اور ہاتھ کے کی ادیت سے محفوظ رہے یہ المسلم کامل کی ترجیح کی صورت میں علی فلام کو عہد کے لیے قرار دینے کی صورت میں یہ معنی ہوں گے اور ایک صورت یہ ہے کہ علی فلام کو جنس کے لیے لیا جائے اگر علی فلام کو جنس کے لیے لیا جائے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہی آدمی مسلمان کہلانے کا مستحق ہے جو دوسروں کو ادیت نہیں پہنچاتا جو آدمی دوسروں کو اذیت پہنچاتا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو مسلمان کہا جائے تو گویا یہاں تنزیل الناقص بے منزلت المادوم کا قاعدہ جاری ہوگا کہ یہ ناقص تھا دوسروں کو ایزا پہنچاتا تھا لہذا یہ ناقص بے منزلت المادوم ہے منزلت المعدوم کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو ہم مسلمان نہیں کہیں گے اس کا لقب موزی قرار پائے گا اس کا لقب مسلم قرار نہیں پائے گا تو یہ دو توجیحات ہو گئی علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلی توجیح کے مقابلے میں دوسری توجیح بہتر ہے پہلی توجہ میں علی فلام کو عہد کے لیے لیا گیا تھا اور مسلم کامل کے معنی کیے گئے تھے تو وہاں آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی میرے اندر تو اور بہت سے نقائص بھی موجود ہیں اگر یہ ایک نقص بھی پایا گیا کہ دوسروں کو مجھ سے اذیت پہنچتی ہے تو اس میں کوئی مذاق نہیں میں کامل پہلے سے نہیں ہوں میرے اندر کمی موجود ہے میرے اندر نقص موجود ہے تو جب اور اقسام موجود ہیں نقص کے تو اگر یہ ایک نقص بھی ہے تو کیا مذائقہ تو اس لیے یہ جو نفس کا فریب ہے اس فریب سے بچنے کے لیے یہ کہا جائے کہ علی فلام جنس کا ہے اور مانا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دوسروں کو ایزا پہنچاتا ہے تو وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہوگا اب کلام کے اندر زور آ جائے گا اور وہ فرماتے ہیں جیسے اہل عرب المال البل کہتے ہیں اونٹ ان کے یہاں بہت قیمتی شمار ہوتی تھی تو اس لیے دوسرے اموال کے مقابلے میں وہ ابل کے لیے کہتے تھے المال البل ہی الناس العرب دوسروں کو گنگا کہتے ہیں اور اپنے آپ کو کامل سمجھتے ہیں تو اس لیے وہ العرب کہتے ہیں اسی طرح بیت اللہ کو بیت کہا جاتا ہے وہ بھی اس کی عظمت اور فضیلت کی بنا پر تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم علی فلام کو جنس کے لیے قرار دیں اور معنی یہ کہیں کہ وہ آدمی مسلم کہلائے جانے کا حقدار نہیں ہوگا جو دوسروں کی ایزا کا سبب بنتا ہے تو اس میں کوئی نہیں عرب کے اندر کس طرح کے محاورات موجود ہیں جیسے اناس العرب میں المال و میں اور بیت اللہ پر بیت کا اطلاق کرنے میں یہ ہو گیا دو احتمال المسلم کے الف لام میں ہوئے ایک یہ کہ عہد کا ہے ایک یہ کہ جنس کا ہے اگر عہد کا ہے تو المسلم الکامل کے معنی ہوں گے اور اگر الجنس کا ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ مسلمان کا لقب اسی آدمی کو زیبا ہے اسی آدمی کے لیے مناسب ہے جو دوسروں کی ایزا سے اپنے آپ کو بچاتا ہو اس کے بعد پھر آپ یہاں یہ سمجھیے کہ ایک اشکال ہوتا ہے وہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ مسلمان وہ ہوگا جو دوسروں کو ایزا نہ پہنچائے چاہے نماز نہ پڑھتا ہو چاہے وہ زکات نہ دیتا ہو لیکن دوسروں کو ایزا نہیں پہنچاتا تو لہذا اس کو ہم مسلمان کہیں گے یہاں دوسرے ارکان کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ماں ماں ادائے فرائض یعنی بقیہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ جو آدمی ایزا رسانی سے اپنے آپ کو بچائے گا تو وہ مسلم کامل یا مسلم کے لقب کا حقدار ہوگا تو قید اس کے ساتھ یہ لگائی جائے گی کہ ما ادائل باطل فرائض ما واجبات الاخر دوسری ایک بات اور بھی کہی جا سکتی ہے یہاں تو صرف اتنی بات بتائی جا رہی ہے کہ بھئی یہ مسلم کا لفظ سلم سے نکلا ہے اور سلم کے معنی یہ ہے کہ دوسروں کے لیے آپ سلامتی کا ذریعہ ہوں تو لہذا مسلم کو اس اپنے ماخذ کے اعتبار سے سلامتی کا سبب ہونا چاہیے یہاں اس سے کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ دیگر فرائض کی وہ ادائیگی کرتا ہے یا نہیں کرتا اس بات کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے آپ کا اس سے یہ نتیجہ خود کرنا کہ اگر وہ نماز پڑھتا ہے نماز نہیں پڑھتا تب بھی وہ مسلم کہلائے گا کامل کہلائے گا یا اس لقب کا حقدار کہلائے گا یہ بات کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اور اس کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہاں صرف مسلم کے لفظ کے تقاضے کو بیان کرنا مقصود ہے اور جب لفظ مسلم کے تقاضے کو بیان کرنا مقصود ہے تو دوسری چیزوں سے کوئی تعارف نہیں ہوگا اس کے بعد پھر یہاں عبادت کے اندر من لسانی ہی و ہی دو الفاظ استعمال کیے گئے لسان سے اذیت پہنچانا وہ گالی دے کر بھی ہوتا لسان سے اذیت پہنچانا وہ غیبت کے ذریعے سے بھی ہوتا لسان سے اذیت پہنچانا بوتان تراشی کے ذریعے سے بھی ہوتا تو زبان کے ذریعے سے کوئی بھی طریقہ ادا رسانی کا نہیں ہونا چاہیے نہ غیبت ہونی چاہیے نہ کالم گلوز ہونی چاہیے نہ بوتان تراشی ہونی چاہیے اس کے بعد میں پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ من قولی ہی کے بجائے من لسانی کا لفظ اختیار کیا گیا تو من قول ہی کے بجائے مل لسانی کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ بعض اوقات قول کے بغیر زبان نکال کر منہ دیتا ہے آدمی اور اس سے بھی اذیت ہوتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہ شرارت کیا کرتے ہیں ان کو شرارت سے روکنے کے لیے کوئی بڑا آدمی جب ان کا تعاقب کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ چھوٹے بچے تو تیز دوڑتے ہیں بڑا آدمی اتنا نہیں دوڑ سکتا تو جب وہ اس کی گیر سے باہر نکل جاتے ہیں تو زبان نکال کر اس کا منہ چڑھاتے ہیں کہ کیا کر لیا تو نے ہمارا تو یہ من قول ہی کے بجائے مل لسانی ہی کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ اس صورت کو بھی شامل ہے اگر قول کا لفظ ہوتا تو وہ اس میں داخل نہ ہوتا اس کے بعد میں <clears throat> مل ہی کے بعد یب وہ ہے ہی ہاتھ سے اگر آپ <clears throat> کسی کو مارتے ہیں تو وہ بھی اس میں داخل ہے ہاتھ سے آپ کسی کو قتل کرتے ہیں وہ بھی اس میں داخل ہے اور <clears throat> ہاتھ کے ذریعے سے آپ کوئی تحریر کسی کو ایزا پہنچانے کی لکھتے ہیں وہ بھی اس میں داخل اس لیے کہ تحریر ہاتھ سے لکھی جائے گی اور اس میں ہاتھ کا دخل آ جائے گا اب وہ تحریر اگر کسی کے لیے باعث ایزا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس میں شامل ہے اسی طریقے سے کسی دوسرے کے مال پر قبضہ کر لینا یہ بھی اس میں آ جائے گا کا قبضہ تو آپ کا تھا لیکن اس نے آپ کو کمزور قرار دے کر خود قبضہ کر لیا اب دوسرے کے مال پر قبضہ کرنا ایزا کا سبب ہوتا شرحن ناجائز بھی ہے تو اس لیے ید لفظ جب آیا تو اس میں ضرب قتل اور تحریر بالباطل اور اسی طریقے سے قبض علامہ غیر یہ تمام صورتیں اس کے اندر شامل ہو گئی داخل ہو گئی اس کے بعد میں پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ یہاں المسلم منسلم المسلمون مل لسانی ویدھی کا ذکر کیا ہے تو کیا غیر مسلموں کو عیدا پہنچانا جائز حالانکہ غیر مسلم کو بھی عیدا پہنچانا جائز نہیں جانوروں تک کوئی ایزا پہنچانا جائز نہیں حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے ایک بلی پال رکھی تھی اس کو بھوکا رکھا اور کھانا نہیں دیا اور کھول کر آزاد بھی نہیں کیا کہ وہ اپنا کھانا خود مہیا کر لیتی اس کا انتقال ہو گیا تو اس بلی کی ایزا رسانی کی وجہ سے اس آدمی کو دو رخ میں ڈالا گیا تو وہ جانوروں تک کو بھی ایزا پہنچانا جائز نہیں ایسے ہی غیر مسلم اگر ذمہ ہے تب بھی ان کو ایزا پہنچانا جائز نہیں اگر ان کے ساتھ صلح ہوئی ہے تب بھی ان کو ایزا پہنچانا جائز نہیں تو پھر یہ المسلمون کی خیر غور کے کیا معنی ہوں گے تو اس کے متعلق آپ کہیے کہ یہ قید اللہ مخرج الغالب ہے یعنی چونکہ عام طور پر واسطہ مسلمان کا مسلمانوں ہی سے ہوتا تو اس واسطے المسلمون کا ذکر کر دیا ہے اعتراض مقصود نہیں اگر کافر وہ ہر بھی ہے اس کو نقصان پہنچانا جائز ہے لیکن یہ کہ کافر اگر ذمی ہے یا مصالح ہے تو اس کو نقصان پہنچانا جائز نہیں تو اس بنا پر یہ کہا جائے گا کہ یہ قید المسلم منسلم المسلمون میں المسلمون کی قید جو ہے یہ خرج اللہ مخرج الغالب ہے کہ عام طور پر چونکہ رابطہ انہی سے ہوتا ہے اس لیے ان کا ذکر کیا اس کے بعد آگے الماجر من اللہ عنہ مہاجر وہ ہے جو کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو روکے یہ جو ہجرت کا حکم ہوتا ہے یہ اسی لیے ہوتا ہے ایک ہجرت ظاہرہ ہے ایک ہجرت حقیقیہ ہے ہجرت حقیقیہ تو وہی ہے کہ جس کے اندر گناہوں سے آدمی ہجرت اختیار کرتا ہے اور ہجرت ظاہرہ جو ہے وہ انتقال میں مکان علا مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا یہاں بھی وہی ہوگا کہ مہاجر میں علی فلام یا تو عہد کے لیے ہوگا اور مہاجر کامل کے معنی لیے جائیں گے اور یہ علی فلام جنس کے لیے ہوگا اور مطلب یہ ہوگا کہ مہاجر کہلانے کا حقدار وہی آدمی ہوگا جو گناہ چھوڑ دے اگر ایک آدمی نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی ہے اور ہجرت کے باوجود وہ گناہ کر رہا تو مہاجر کہلائے جانے کا حقدار نہیں جیسا کہ ابھی المسلم میں وضاحت کی گئی ہے وہی وضاحت المہاجر میں بھی ہوگی اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ آدمی کو ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف ہجرت کے لیے اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اس پہلے مقام میں گناہوں سے بچنا مشکل ہو گیا آکام شریعت پر عمل کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے اب آکام شریعت پر عمل کرنے میں دشواری پیش آئے تو وہاں سے ہجرت کر لینی چاہیے تو مقصد جو ہوا وہ گناہوں سے اجتناب ہی ہوا البتہ اگر کوئی ایسا ملک ہے کہ وہاں شریعت کے احکام پر عمل کرنے میں مشکل نہیں ہے تو پھر وہاں سے ہجرت کی ضرورت نہیں یہ اور بات ہے کہ مسلمانوں کی جمعیت میں اضافہ کرنے کے لیے پھر بھی ہجرت مستحب ہے لیکن ضروری نہیں اگر کوئی ایسا مقام ہے کہ وہاں رہتے ہوئے ڈاکہ میں شریعت پر عمل کرنے میں مشکل ہے تب تو ہجرت کرنا ضروری ہوگا اس لیے کہ وہاں گناہوں سے بچنا آدمی کے لیے دشوار ہو گیا اور اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں آخرا میں شریعت پر عمل کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے وہاں ہجرت ضروری نہیں ہوگی اور میں نے کیا کہ اگر اس کے باوجود مسلمانوں کے ملک میں ان کی جمعیت کو زیادہ کرنے کے لیے اس میں اضافہ کرنے کے لیے اگر ہجرت ایسے مقام سے کی جائے گی تو وہ بہتر اور مستحب ہوگی آپ نے جو الماجر من حجر عنہ ارشاد فرمایا تھا اس کے متعلق ایک توجہ تو یہی ہے کہ ہجرت حقیقیہ کی کو بیان کرنے کے لیے آپ نے یہ ارشاد فرمایا دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ مکہ مکرمہ سے جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ آتے تھے تو اہل مدینہ کا احسار ان کے لیے عجیب و غریب شان رکھتا تھا وہ اپنی زمینیں تک ان کو دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے وہ اپنے اموال میں ان کو شریک کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے اور جیسے آپ نے پڑھا کہ بعد لوگ یہاں تک تیار ہو گئے کہ دو بیویاں ہیں مہاجر جس کو پسند کرے وہ اس کو تلاش دیں گے اور اس کے بعد عزت گزرنے پر یہ مہاجر اس سے نکاح کر لے گا تو یہ صورت حال چونکہ تھی تو اس لیے آپ نے تنبیہ کی کہ مال کی خواہش اور اسی طریقے سے زمین کی کے لالچ یا عورت کے خیال سے اگر کوئی آدمی ہجرت کرے گا تو وہ ہجرت معتبر نہیں ہوگی ہجرت وہی معتبر ہوگی جو گناہوں سے بچنے کے لیے کی جائے اور ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ اصل میں جب مکہ فتح ہو گیا تو بہت سے حضرات اب ایمان لائے اور اب ایمان لانے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ ہجرت من مکہ ہلل المدینہ جو تھی وہ ختم ہو گئی تو ان کو قلق ہوا اور ان کو افسوس ہوا کہ ہجرت جیسی نعمت سے ہم محروم ہو گئے ہجرت کی شان یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا لول ہجرت لکم تم رام من الانصار ہجرت کی فضیلت مجھے یہ تمنا کرنے سے روکتی ہے کہ میں انصاری ہوتا اگر یہ ہجرت کا معاملہ نہ ہوتا تو میں تمنا کرتا کہ میں انصاری ہوتا ہجرت لکم تم رام من الصار آپ نے ہجرت کی عظمت اور اہمیت کو بیان کیا تو ان حضرات کو بھی خلق تھا کہ ہم ہجرت سے محروم ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ گناہوں سے ہجرت کا باب اب بھی موجود ہے آپ اس کو اختیار کریں اور ہجرت کی فضیلت حاصل کریں یہ ہو گیا ہمارا آگے اس کے بعد میں ہے قال ابو عبداللہ یہ امام بخاری ہیں وہ کالا ابو معاویہ ابن ابی ہند ان عامر قال سمے تو عبداللہ ابن رضی اللہ عنہما یہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیق ہے امام بخاری نے ایک معلق روایت کا ذکر کیا ہے اور اس کو ذکر کرنے کا مقصد دراصل یہ ہے کہ پہلے جو روایت آئی تھی اس میں تھا انی شادی شادی تھا نام ان کا نہیں معلوم تھا یہاں اس روایت میں ان عامر کہہ کر شادی کا نام بتایا وہاں تو حد آدم قال حدثنا شعبہ ان عبداللہ ابن اب و اسماعیل ان شادی ان عبد اللہ ابن عامر تو یہ جو شادی کا ذکر تھا ان کا نام بیان ہوا تھا اس تعلیق کو ذکر کر کے ان کے نام کو بیان کیا ہے دوسرا ایک فائدہ یہ ہوا کہ وہاں شادی ان عبداللہ ابن عمر ان کے ساتھ روایت نقل کر رہے تھے اور یہاں ہے ان عامر سمے سمیت عبداللہ ابن عامر سما کی تصریح ہے دو فائدے ہوئے ایک شادی کا نام معلوم ہو گیا اور ایک سما کی تصریح ہو گئی پہلے نام نہیں معلوم تھا اور روایت ان کے ساتھ تھی اس کے بعد عبد العلی یہ دوسری تعلیق ان داود ان عامر ان عبد اللہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلیق کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں ان عامر کے بعد ان عبداللہ آیا ہے اور محدثین کے یہاں جب عبداللہ مطلق ذکر ہوتا ہے تو عبداللہ ابن مسعود مراد ہوتے ہیں تو یہاں یہ بتانا ہے کہ پہلے آپ کو معلوم ہو چکا کہ اس راوت روایت کے راوی عبداللہ ابن عامر ہیں تو یہ عبداللہ ابن عمر چونکہ اس کے راوی ہے لہذا جہاں عبداللہ مطلق آیا ہے اس سے ابن مسعود مراد نہیں ہوں گے اس سے وہی عبداللہ ابن عمر مراد ہوں گے یہ بتانا ہے پہلے یہ بات متعین ہو چکی کہ اس روایت کے راوی عبداللہ ابن عمر ہیں اور جب یہ بات متعین ہو چکی تو اگر کہیں عبداللہ مطلق آیا ہوگا تو جیسے آیا ہے ایک روایت میں اس کا بخاری نے ذکر کیا ہے یہاں تو اس سے عبداللہ ابن مسعود مراد نہیں ہوں گے عبداللہ ابن عمر ہی مراد ہوں گے اور شاید آپ کو معلوم ہو کہ عبداللہ بیٹے ہیں امر ابن آس کے اور ان کے والد کی عمر صرف گیارہ سال ان سے بڑی ہے عبداللہ ابن عمر کے والد ہیں عمر ابن آس جو عرب کے سیاست دانوں میں بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں ایک حضرت معاویہ وہ عرب کے سیاست دانوں میں بہت بلند مقام پر فائز ہیں ایک ابن آس یہ بھی عرب کے سیاست دانوں میں بلند مقام پر فائز ہیں ایک مغیرہ ابن شعبہ تو یہ جو حضرت عبداللہ ہیں یہ اپنے باپ سے صرف گیارہ سال پہلے چھوٹے ہیں اور ان کے باپ امر ابن آج گیارہ سال بڑے ہیں اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عبداللہ ابن عمر پہلے ایمان لائے ہیں اور ان کے باپ امر ابن آس وہ بعد میں ایمان لائے ہیں اس کے بعد باب ہے ایل اسلام افضل ایل اسلام افضل سے ایک اشکال دور کرنا چاہتے ہیں اشکال کیا ہے اشکال یہ ہے کہ ابھی یہ بتایا گیا کہ مسلمان کا لقب اس کے لیے ہوگا جو دوسروں کو ایزا نہ پہنچائے تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی دوسروں کو ایزا پہنچاتا ہے تو مسلمان نہیں ایزا پہنچانا یہ گناہ کبیرہ اور گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے خوارج کے یہاں آدمی کافر ہو جاتا ہے ایمان سے نکل جاتا ہے اور معتدلا کے یہاں وہ فاسق ہو جاتا ہے اور یہ فاسق ان کا مخلط فنار ہوتا ہے اہل سنت کا فاسق مخلط فنار نہیں ہوتا پہلے بھی آپ کو بتایا تو یہ معتدلہ اور خوارج کے لیے خام خیال پکانے کی گنجائش نظر آ رہی تھی کتاب المسلم منسلم المسلمون مل لسانی و عید ہی فرمایا گیا ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو آدمی ادھر پہنچائے گا وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں کیوں اس لیے کہ اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا وہ مسلمان نہیں ہے تو امام بخاری نے اس کا جواب دیا یہاں کہ وہ اسلام سے خارج نہیں ہے اسلام کے درجات متفاوت ہیں اس کا ایمان ناقص ہوگا وہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا اسلام افضل میں درجات متفاوتہ کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اسلام کے درجات ہیں کچھ اعلیٰ ہیں کچھ ادنا ہیں تو جو آدمی ارتکاب کر رہا ہے کا وہ اعلیٰ درجے کا مومن نہیں ہے ادنا درجے کا ہوگا اس کو ایمان سے نکالنا یہ جائز نہیں ہے یہ حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة ابو ابن عبد بن ابن بردة عن أبي بردة عن أبي موسى یہ پہلا ابو بردا جو ہے یہ حضرت ابو موسا کا پوتا ہے اور دوسرا ابو بردا جو ہے یہ حضرت ابو موسا کا بیٹا ہے ابو بردا ابن عبد الله ابن ابي بردا ان بردا ان ابي موسا پہلا ابو بردا یہ عبداللہ ابن ابی بردا کا بیٹا ہے اور یہ عبداللہ ابن ابی بردا کا یہ وہی ابو بردا جو آگے آ رہے ہیں اور وہ ابو موسا کے صاحبزادے انہوں نے حضور سے سوال کیا کہ کون سا اسلام افضل ہوگا تو آپ نے فرمایا منصرب المسلمون مل لسان ہی ہوئے الاسلام افضل کے ایک معنی تو یہ ہوں گے ایو خسال الاسلام افضل اسلام کی خصلتوں میں کون سی خصلت افضل ہے اور ایک معنی ہوں گے ایو زویل اسلام افضل کون سا مسلمان افضل ہے جواب میں چونکہ من سلم المسلمون نہیں ہوئے ویدی فرمایا تو جواب میں آپ نے خصلت کا ذکر نہیں کیا من سلم المسلمون یہ خصلت نہیں ہے تو اس لیے وہ تقدیر ایو زویل اسلام نکالی جائے گی اگر ایو خسال اسلام آپ تقدیر نکالیں گے تو منسلم المسلمون سے پہلے پھر خسلت کا لفظ نکالنا پڑے گا ایو خسال اسلام خسلت و منسلم المسلمون اور اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایو زویل اسلام کی تقدیر نکالیں ایو ضبی اسلام کے معنی یہ کون سا مسلمان افضل ہے اس کے جواب میں آپ نے من سلیم المسلمون فرمایا کہ وہ مسلمان افضل ہے جو دوسروں کو ایزا نہ پہنچائے اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ اسی روایت کے بعد طرق میں ایل مسلمین افضل کا سوال ہے یہاں تو تھا ایل اسلام اور اس میں استعمال ہو گیا کہ یو خسال اسلام نکالا جائے یا یو زویل اسلام نکالا جائے منسلب المسلمون جو جواب ہے اس کے اندر خصلت کا ذکر نہیں ہے اس لیے ایو ضویل اسلام کی تقدیر کو ترجیح دی گئی اگر ایو خسال اسلام کی تقدیر نکالی جائے گی تو پھر منسلب المسلمون سے پہلے خصلت کا لفظ نکالنا پڑے گا تو بہتر یہی ہے کہ خصلت کی تقدیر کے بجائے زویل اسلام کی تقدیر ہو ایو زویل اسلام اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ بعض ترخ میں اسی حدیث کے اندر سوال المسلمین کا ہے ایل اسلام کا نہیں خوارج کا رد ہو گیا کہ یہاں تفاوت درجات کا بیان کیا گیا یہ نہیں ہے کہ آدمی اگر عید رسانی کا مرتکب ہو رہا ہے تو وہ ایمان سے اور اسلام سے نکل جائے گا بلکہ وہ ادنا درجے کا مسلمان قرار دیا جائے گا اس کو خارج انل اسلام نہیں کہا جائے گا اس کے بعد میں الطعام من الاسلام ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک درجہ تو وہ ہے کہ آدمی دوسروں کو ایزا نہ پہنچائے اب اس کے بعد اطعام الطعام میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ مواصلات کا معاملہ کرے مواصلات کا معاملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردی کرے ان کو کھانا کھلائے اور کھانا کھلانا ظاہر ہے کہ یہ ہمدردی کی بنیاد پر ہی ہوگا تو اس لیے اس میں مواصلات کو بیان کیا ہے روایت ہے اسلام خیر یہاں بے شک آپ خصلت نکالے کیوں تخر السلام میں خصلتوں ہی کا ذکر ہے اسلام کی کون سی خسلت بہتر ہے کھانا کھلانے کی خصلت بہتر ہے اور سلام کرنے کی خصلت بہتر ہے تو تیرے متعام میں اتعام تعام ہے کھانا کھلانا چاہے کوئی اپنا رشتہ دار ہو چاہے کوئی اپنا رشتہ دار نہ ہو چاہے کوئی مسافر ہو چاہے کوئی مقیم ہو تو تیرے متعام میں کس کو کھانا کھلایا جائے اس کا ذکر نہیں کیا مطلق اس کو رکھا تو اس میں تمام صورتیں داخل ہو جائیں گی کہ آپ کھانا اپنے کسی عزیز کو کھلائیں یا آپ کھانا کسی اجنبی کو کھلائیں یا کھانا آپ کسی مسافر کو کھلائیں یا کھانا آپ کسی مقیم کو کھلائیں نمبر دو یہاں یہ بھی نہیں ہے کہ کھانا آپ کھلائیں تو پیٹ بھر کر ہی کھلائیں تعام الواحد فل اسنین ایک کا کھانا دو کے لیے کے ساتھ کرتا ہے اگر آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے صرف اتنا ہی ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں تو پھر وہاں گوا آپ دوسرے کو شریک کر لیں دوسرے کو آپ شریک کریں گے تو وہ پیٹ بھر کے نہیں کھا سکے گا اس لیے کہ کھانا دو آدمی کھا رہے ہیں اور کھانا ہے ایک کا تو اس کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے کہ اگر کھانا زیادہ نہیں ہے کم ہے آپ کے پاس تب بھی آپ دوسرے کو شریک کر لیں اور ایک کا کھانا دو آدمی کھا لیں اسی طریقے سے یہ بات بھی اس میں شامل ہے کہ کھانا یہ نہیں ہے کہ اعلیٰ عمدہ قسم کا بریانی پکی ہوئی ہے تو دوسرے کو کھلایا جائے گا بھائی دال روٹی ہے تو اس دال روٹی میں بھی آپ دوسرے آدمی کو شریک کر لیں اس طریقے سے بخل کی نفی ہوتی ہے بخل کی نفی ہوتی ہے وکیل آدمی تو خود بھی نہیں کھاتا سونگ سونگ کے پیٹ بھرتا ہے so, یہاں یہ کہا گیا کہ آپ دوسروں کو کھانا کھلائیں تین گاتانی میں ہم نے کی ایک یہ کہ آپ اپنوں کو اجنبیوں کو غیروں کو اور کاروں کو سب کو کھلائیں دوسری تعمیم یہ کی کہ کھانا اگر زیادہ نہیں ہے تھوڑا ہے تب بھی آپ اس ایک کے کھانے کو دو کے اندر تقسیم کر دیں تیسری تعمیم یہ کی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اعلیٰ اور عمدہ قسم کا کھانا ہو تو دوسروں کو کھلایا جائے نہیں آپ کے پاس جو بھی معاشر ہے جو بھی معمولی معذر ہے اس کے اندر آپ دوسرے کو شریک کر لیں چوتھی ایک تعمیم اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آئے تو آپ اس کو چائے پانی سے پوچھیں یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی آدمی آیا اور آپ کی اس سے ملاقات ہوئی اور آپ نے اس کو نہ بوتل کے لیے پوچھا نہ چائے کے لیے پوچھا یہ بھی غلط پینے پر بھی تعام کا اطلاق کیا قرآن مجید میں آیا ہے وہ ملم یا تعام ہو فن منی اللہ منی طرف ہو فتب دے دی جو آدمی پانی نہیں پیے گا وہ بھی میرا ساتھی ہوگا ہاں کسی نے چلو بھر پانی پی لیا تو اس میں کوئی مذاق نہیں تو ملم یا تعام ہو اس پر تعام کا اطلاق ہو رہا ہے اور ذکر ہے مشروب کا اللہ من طرف اور فتم دے دھی سے اس کے مشروب ہونے کی گوا سراحت ہو گئی تو لہذا اگر کھانے والا معاملہ نہیں ہے تو جو آدمی آپ کے پاس آئے آپ اس کو چائے پانی سے پوچھ لیں اس کے بعد میں آ گئے وسلام علامہ رفتہ تعریف اس سے کبر کی نفی ہوتی ہے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ دوسرے ہمیں سلام کریں وہ خود ابتدا سلام کے لیے آمادہ نہیں ہوتے تو نفی ہوئی بخل کی اور تقرا السلام علامن عرفتا و ملم تعریف سے نفی ہوئی کبر کی تقرا السلام علامن عرفتا و ملم تعریف ایک بات تو میں نے یہ عرض کر دی کہ متقدرین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ابتدا سلام نہیں کرتے ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگ ان کو سلام کریں دوسری ایک بات یہ کہ ہمارے یہاں جو اپنے جان پہچان کے لوگ ہیں ان کو تو سلام کیا جاتا ہے اور جو جان پہچان کے نہیں ہیں ان کو نہیں کیا جاتا یہاں السلام و عرف تھا اور تعریف میں یہ بتلایا گیا ہے کہ آپ پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہوں آپ سلام کریں اس کے علاوہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ تحفہ قولی ہے اور ہر قوم میں اس کا رواج ہے اقوام عالم میں اس انتہائی قولیا کا عام رواج ہے اسلام نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ بہت حسین اور بہت خوبصورت ہے السلام علیکم کہہ کر آپ مخاطب کو دعا دے رہے ہیں اور دعا دے کر گو اس بات کا یقین دلا رہے ہیں کہ میری طرف سے آپ کوئی خطرہ محسوس نہ کریں میں تو آپ کی سلامتی کا خواہش مند اور آپ کی سلامتی کے لیے دعا کر رہا ہوں آپ یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کے ساتھ کوئی ظلم کروں گا یا آپ کے ساتھ کوئی فریب کروں گا یا آپ کو کوئی اذیت پہنچاؤں گا اسی طریقے سے جواب میں وہ آدمی وعلیکم السلام کہتا ہے تو وہ بھی اطمینان دلاتا ہے کہ میری طرف سے بھی آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ میں آپ کی سلامتی کا خواہش مند ہوں اور میری طرف سے آپ کو نہ کوئی ایزا پہنچے گی نہ کوئی دھوکہ ہوگا اور نہ اسی طریقے سے میں آپ کے لیے مصیبت بنوں گا تو آپ نے پا ہوگا روایات میں حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ نے جب پیدا کیا تو ان سے فرمایا کہ فرشتوں کے پاس جاؤ اور ان کو سلام کرو اور پھر وہ تمہیں جو جواب دیں اس کو تم اپنی اپنے لیے اور اپنی ضروریت کے لیے معمول قرار دو تو حضرت آدم علیہ السلام گئے فرشتوں سے ملاقات ہوئی اور ان کو سلام کیا انہوں نے بھی سلام کا جواب سلام سے دیا تو وہیں سے اس کا آغاز ہو گیا آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد دنیا میں آنے سے پہلے ہی سلام کا سلسلہ شروع ہو گیا سلام مر رب الرحیم اللہ کی طرف سے بھی اہل جنت کے لیے سلام ہوگا لیکن ہمارے یہاں تو سلام دعا کے لیے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دعا تھوڑا ہی مانگتے ہیں تو اللہ کی طرف سے وہ سلام جو ہوگا وہ اکرام پر دلالت کرنے کے لیے ہوگا کہ تم ہمارے نزدیک مکرم ہو تم ہمارے نزدیک عزت والے لوگ ہو تو اللہ کی طرف سے سلام بطور دعا نہیں ہوگا ہماری طرف سے سلام دعا کے طور پر ہوتا ہے پھر یہ بھی یاد رکھے کہ اگر کوئی آدمی کافر ہے چاہے وہ ذمہ ہے چاہے وہ حربی ہے اس کو ابتدا بسلام جائز نہیں ہے اسی طریقے سے کوئی آدمی گناہ کا ارتکاب علانیتن کر رہا ہے تو اس کو بھی سلام کرنا جائز نہیں ہے مجاہر بالماسیت یعنی الانیتا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور آپ اس کے پاس سے گزرتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں یہ جائز نہیں ایسے ہی کافر ذمہ ہو حربی ہو اس کو ابتدا بھی سلام کرنا جائز نہیں ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے ایک آدمی درس و تدریس میں مشغول ہے اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے ایک آدمی وہ پیشاب کر رہا ہے اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے ایک آدمی وہ غسل کر رہا ہے اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے فقرا نے وہ مقامات جہاں پر سلام ممنوع ہے ان کا ذکر کیا ہے اس کے بعد پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی حاکم غیر مسلم ہے اور اس کو سلام نہ کیا جائے تو اس کی طرف سے ایزا رسانی کا امکان غالب ہے اپنی حکومت کے نشے میں وہ اس بات کا خواہش مند ہے کہ آنے والے لوگ مجھے سلام کریں اب اگر اس کو سلام نہ کیا گیا تو وہ در پہ آزاد ہوگا تو ایسے موقع پر ضرر سے بچنے کے لیے حضرات علماء نے کہا ہے کہ سلام کر لیا جائے لیکن کس طرح السلام علیکم پھر بھی نہیں کہا جائے گا یا تو السلام علام ابتبال ہدا کہا جائے گا اور علام السلام الہدا کہنا عوام کے لیے مشکل ہے تو آج کل کا طریقہ آداب آداب کہہ کر بھی سلام کیا جاتا ہے تو آداب کہہ دیا جائے اس کا دل بھی خوش ہو جائے گا آپ کے لیے بھی ضرور سے حفاظت ہو جائے گی تو اتام تعمیر من الاسلام میں مواصلات کا ذکر تھا آگے من المان سے آدمی اپنے بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند کرے جس کو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خود شرابی ہے تو اپنے بھائی کے لیے بھی شراب نوشی کو پسند کرے نہیں منل خیر کا روایت میں بات رخ کے اندر آیا ہے خیر سے تعلق ہے کہ جس طرح آپ خیر کے اپنے لیے طالب ہیں اسی طریقے سے دوسرے کے لیے بھی آپ خیر کے طلبگار ہو مگر اس میں اشکال ہوتا ہے اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ مساوات والی بات شروع ہوگی اشکال یہ ہوتا ہے کہ شریعت نے اس کا مکلف تو نہیں کیا کہ آپ اپنی چیز دوسروں کو دے دیں آپ کو یہ پسند تھا کہ آپ کے پاس یہ رومال ہو اب یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ کہ وہ رومال جو آپ کے پاس ہے وہ آپ اس کو دے دیں اس کے لیے پسند کرو اور حالانکہ شریعت نے اس کا مکلف نہیں کیا اسی طریقے سے اس کا ٹھیک ہے یہی ما یہ بل نسی کہ آدمی اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند کرے جس کو اپنے لیے پسند کرتا ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ ہاں، پہلے میں نے یہ بتایا تھا کہ وہ اپنی چیز اس کو دے دے تو شریعت نے اس کا مکلف آدمی کو نہیں کیا دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی کا جس چیز کو اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہ اپنے لیے یہ پسند کر رہا ہے کہ میں فلاں مکان کا مالک ہو جاؤں یا وہ اپنے لیے اس بات کو پسند کر رہا ہے کہ فلاں زمین میری ملک میں آ جائے تو اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو اپنے بھائی کے لیے بھی یہ پسند کرنا چاہیے تو یہ بات بھی مشکل ہے اس لیے کہ ایک ہی دو آدمیوں کے ملک میں تو نہیں آ سکتے اس کے لیے بھی ہو اس کے بھائی کے لیے بھی ہو یہ اپنے لیے اس کو پسند کر رہا ہے اور پھر ایمان جب مکمل ہوگا جب اپنے بھائی کے لیے بھی اس کو پسند کرے تو وہ تو ایک ہی کی ہوگی دو کی تو نہیں ہو سکی تو اس لیے اس کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ اس کا تعلق مشورے سے ہے اس کا تعلق مشورے سے ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ سے کسی معاملے میں مشاورت کے لیے آیا ہے تو آپ اس کو وہی مشورہ دیں جو اگر آپ اس کی جگہ ہوتے تو اس چیز کو اپنے لیے پسند کرتے آج وہ آپ سے مشورہ طلب کر رہا ہے آپ یہ سوچئے کہ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو اس معاملے میں میں کیا طریقہ کار اختیار کرتا تو آپ اس کی جگہ اگر ہوتے تو جو طریقہ آپ اپنے لیے اختیار کرتے اسی کا مشورہ اس کو دیں اس کو اسی کا مشورہ دیں تو بہت تعلق اس کا باب مشورہ سے ہے بعض حضرات نے کہا کہ اس کا تعلق حسد کی نفی سے کیا مطلب مطلب یہ کہ کوئی آدمی آپ کے پاس آ رہا ہے اور وہ آپ سے گوا مشورہ کر رہا ہے تو آپ اس کو آپ کسی آدمی کے پاس کوئی چیز دیکھ رہے ہیں تو اس کو دیکھنے کے بعد آپ یہ خیال کریں کہ نہیں ما یحب النفس کہ آپ کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو آپ یہ خواہش کریں کہ میرے بھائی کو بھی اسی طرح کی چیز مل جائے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کی چیز کے زوال کی تمنا کریں حسد میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ دوسرے کے پاس کوئی اچھی چیز ہوتی ہے آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ اس سے ظاہر ہو جائے مجھے ملے یا نہ ملے یہ محروم ہو جائے یہ اسد کا مفہوم ہوتا ہے تو یہاں ایوہب الخی ما یوہب الرفی میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ کو اس کے زوال کی تمنا نہیں کرنی چاہیے بلکہ یہ تمنا کرنی چاہیے کہ جس طرح اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں میرے بھائی کو بھی دے دیں ہو گئی نا حسد کی نفی کہ آپ کسی کے کی نعمت کے زوال کی تمنا نہ کریں بلکہ آپ یہ تمنا کریں اپنے بھائی کے لیے کہ اللہ نے جس طرح مجھے نوازا ہے میرے بھائی کو بھی اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے نواز تو ایک بار حسد کی نفی کے لیے ارشاد فرمایا گیا اور پہلی صورت یہ بتائی گئی تھی کہ اس کا تعلق مشورے کے باب سے ہے آگے اس کے بعد میں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کے مقتضیات میں سے ہے یہ وہ ترجیح والی بات ہے کہ آپ کو اپنے نس پر ترجیح دینی چاہیے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مرجیا کا رد شروع سے ہو رہا ہے آسانی سے بچنے پر آدمی کے ایمان میں کمال آتا ہے آسانی سے بچنے پر آدمی مسلم کے لقب کا مستحق ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ گناہوں سے بچنے میں فائدہ ہے اور وہ کہتے تھے اطاعت اللہ گلماسی اللہ لات یہاں ایزا آسانی اختیار کی جائے گی اسلام میں نقص آ جائے گا تو معاشیت سے نقصان ہو اگر ایزا آسانی کی جائے گی تو ایمان ناقص ہو جائے گا اگر ایزا آسانی کی جائے گی تو مسلم کے لطب کا استحقاق ختم ہو جائے گا تو معاشیت کا نقصان تو آ گیا لہذا ان کا یہ کہنا کہ معاشیت سے نقصان نہیں ہوتا یہ غلط ہے اسی طریقے سے اتحام التام یہاں یہ بتایا گیا کہ اتحام التام یہ بھی اسلام کے احکام میں سے ایک حکم ہے اور اتحام التام ایک نیکی ہے اور ظاہر ہے کہ اس نیکی کی وجہ سے اسلام کے اندر ترقی ہوگی اور جب اس نیکی کی وجہ سے اسلام کے اندر ترقی ہوگی تو ان کا یہ کہنا کہ تاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کی نفی ہو گئی منل ایمان لیخی ال رسی مایوہ اپنے بھائی کو وہی مشورہ دینا جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے یہ بھی ایمان کی ترقی کا باعث اس سے بھی ایمان کو ترقی ملے گی یا حسد کی نفی اگر مراد لی جائے تو اس سے بھی ایمان کو ترقی ملے گی تو معلوم ہوا کہ یہ تعات مفید ہے ان کی وجہ سے ایمان میں ترقی آتی تو گو مرجیا کا رد ہو گیا پھر یہ آپ دیکھیے کہ امام بخاری کا انداز اتام تام من الاسلام یا من الاسلام کا لفظ ہے اور موفر اس کو ذکر کیا اگلے بات میں منل ایمانسی ماں یا منل ایمان لائے اور مقدم کر دیا وہاں من الاسلام تھا یا من المان وہاں من الاسلام موفر تھا یا من ایمان مقدم آگے پھر حب رسول من المان یا من ایمان ہے اور ہے تو یہ تفنن ہے اور اس تفنن کی وجہ سے آدمی کے قلب میں نشاط پیدا ہوتا ہے یہ اہل لسان اس کو سمجھتے ہیں اجمی ان باتوں کو نہیں پہچانتے اب یہاں روایت میں ولدی نفسی نقشی دے لاہیو میں اس کے بعد میں یہ روایت حضرت ابو حبیرہ کی ہے اس کے بعد آگے روایت ہے حضرت انس کی اور حضرت انس کی روایت میں تحویل ہے حد یعقوب ابن ابراہیم قال حد ابن علیہ عن ان عبل ابن سہیب انس نبی صلی اللہ علیہ قال حدثنا شعبہ ان قطادہ ان انس پہلے تحویل سے انس کے شاگرد عبدالعظیز ابن صحیب ہیں اور تحویل کے بعد انس کے شاگرد قطادہ ہیں پہلے حضرت انس کے شاگرد عبدالعدیز ابن سہیب ہیں تحویل سے پہلے اور تحویل کے بعد حضرت انس کے شاگرد حضرت قطع ہیں پہلی روایت یعقوب ابن ابراہیم سے امام بخاری نے نقل کی ہے ان کے استاد ابن ہیں اور ان کے استاد عبدالعدیز ابن سہیب ہیں وہ انس سے روایت کرتے ہیں دوسری روایت آدم یاس کی ہے وہ شعبہ سے نقل کرتے ہیں اور شعبہ قطا سے نقل کرتے اب اس کے بعد آپ یہ سمجھیے کہ ایک تھی روایت حضرت ابو حرارا کی اور ایک روایت بعد میں حضرت انس کی ہے حضرت انس سے روایت کرنے والے دو آدمی ہیں ایک عبد العزیز ابن صہیب ایک قطع امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے عبد العزیز ابن صہیب کی روایت کو یہاں نقل نہیں کیا قطع کی روایت کو نقل کیا انس کے شاگرد ایک عبد العزیز ہیں ایک عبد العزیز ان انس کو نقل نہیں کیا ان انس کو نقل کیا کیوں اس لیے کہ ابو کی روایت میں ولدی نسیبی لاہو نہ آپ لے والدی و ولدی آیا تھا اور قطادہ کی روایت میں بھی لا احدکم لائیو نئی والدی وی ونہ اجمعین وہی الفاظ ہیں جو یہاں وہاں صرف الناس کا اضافہ ہے اور عبد العزیز ابن صحیح کی روایت جس کو یہاں نقل نہیں کیا وہ ابو کی روایت کے مطابق نہیں تھی اس کے اندر تھا لا مینو احدکم حتی اکون احب مین من ہی و مالی وہاں حتی اکون احب مہلی من وہ و ہی تھا من والدہ و ولدہ نہیں تھا ابو حرا کی روایت میں والدی ہی ہے اور قطع انس کی روایت میں بھی مم والدی و والدی ہے البتہ یہاں ونات کا اضافہ ہے تو یہ روایت حضرت ابو حرا کی روایت کے مطابق ہے اور عبدالدیب نے صحیح کی روایت میں حتیٰ اہلی و مالی کے الفاظ تو اس کو یہاں نقل نہیں کیا اور ابو ہرا کی روایت سے مطابقت پیدا کی اب اس کے بعد یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ والد اور ولد بعض روایات میں والد مقدم ہے ولد موخر ہے اس لیے کہ والد درجے کے اعتبار سے بھی گوا سے بڑا ہوتا ہے اور وجود بھی والد کا پہلے ہوتا ہے تو جن روایات میں والد مقدم ہے ولد سے اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وجود کے اعتبار سے بھی والد مقدم ہوتا ہے اور مرتبہ کے اعتبار سے بھی لیکن بعض روایات میں ولد مقدم ہے تو ولد جہاں مقدم ہے وہاں توجہ یہ کی جائے گی کہ اصل میں ولد کے ساتھ ماں باپ کی محبت وہ شدید ہوتی ہے اور اولاد کی محبت ماں باپ سے ویسی نہیں ہوتی ماں باپ کی جو محبت ہوتی ہے اولاد کے ساتھ وہ بمقابلہ اولاد کی ماں باپ کے ساتھ محبت میں زیادہ ہوتی ہے ماں باپ تو زیادہ محبت ہوتی ہے اولاد کو ماں باپ کے ساتھ اتنی محبت نہیں ہوتی تو اس لیے جہاں غلط مقدم ہے وہاں اس حیثیت کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ غلط کے ساتھ محبت ماں باپ کی زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد میں ایک اشکال یہ ہوا کہ یہاں اپنی ذات کا ذکر نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو محبت اپنی ذات کے مقابلے میں بھی زیادہ ہونی چاہیے تو کہیے کہ میں وہ بات آ گئی اناس میں خود اس کا نفس بھی داخل ہے اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیے کہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ والد سے بھی زیادہ ہو اولاد سے بھی زیادہ ہو اپنی ذات سے بھی زیادہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے محبت کے معنی آتے ہیں ارادت و ماترا خیرن اور تزم ہو خیر یعنی جس چیز کو آپ خیر سمجھتے ہیں یا آپ کا گمان اس کے خیر ہونے کا ہے اس کا ارادہ کرنا یہ محبت ہے امام راغب نے ارادت ماترا و خیرن اور تزم ہو خیرہ سے تعریف کی تو اب اشکال یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی محبت بھی غیر اختیاری اولاد کی محبت بھی غیر اختیاری اپنی ذات کی محبت بھی غیر اختیاری ہے اور یہ محبت جب غیر اختیاری ہے تو اس کے مقابلے میں حضور کی محبت زیادہ کیسے ہو سوال سمجھ میں آ رہا ہے اپنی ذات کی محبت اپنی اولاد کی محبت اپنے والدین کی محبت یہ طبعی ہے یہ غیر اختیاری ہے اور اس طبعی اور غیر اختیاری محبت کے مقابلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو زیادہ قرار دینا زیادہ کا مطالبہ کرنا یہ امر معقول نہیں نظر آتا تو اس کا جواب آپ سن لیں کہ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا زیادہ ہونا جو مطلوب قرار دیا گیا ہے اس سے محبت عقلی مراد ہے قاضی بیداوی رحمت اللہ علیہ نے علامہ خطابی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ یہ محبت عقلی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبوض فرمایا آپ نے دنیا انسانیت کی رہنمائی کے لیے نہایت قیمتی اور نہایت بہترین ہدایات عنایت فرمائی اللہ نے آپ کو مبوض فرمایا آپ نے بے کے بعد انسانیت کی فلاح و بہبود کی کے لیے رہنمائی کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی لہذا آپ ہمارے محسن آپ نے ہماری خائی اور بھلائی کے لیے وہ وہ مصیبتیں برداشت کی وہ وہ تکلیفیں برداشت کی کہ آدمی سن کر دنگ رہ جاتا آپ کی شان آپ کائنات میں سب سے افضل آپ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے اہل مکہ کے یہاں امین اور محبوب اور پسندیدہ اور جب آپ نے دعوی نبوت کا کیا تو آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے آپ کو مجنون اور دیوانہ کہا گیا آپ کو شاعر کہا گیا آپ کو صاحب کہا گیا کیسی کیسی غلط باتیں آپ سے منسوب کی گئی آپ کی نماز میں خلل اندازی کی گئی آپ کے قتل کا فیصلہ کیا گیا آپ کا آپ کے خاندان کا بائیکاٹ کیا گیا یہ تمام مسائل آپ نے برداشت کیے اور اس کے باوجود آپ امت کی بھلائی کے لیے کمر بستہ رہے امت کی خیر خائی میں کوئی کمی نہ آنے دی تو یہ آپ کے احسانات ہیں ان احسانات کی بنا پر عقل کا تقاضا ہے کہ آپ سے محبت کی جائے جیسے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے اور ڈاکٹر آپریشن تجویز کرتے ہیں آدمی جانتا ہے کہ اس میں تکلیف ہوگی لیکن اس کو یہ معلوم ہے کہ اس تکلیف کے بعد آرام بھی مل جائے گا اس آپریشن کے بعد صحت بھی ہو جائے گی تو عقل وہ اس کو ترجیح دیتا ہے اس کی عقل اجازت دیتی ہے باقاعدہ اس سے لکھوایا جاتا ہے کہ آپ کی کہ آپ کا آپریشن یہ آپ کی منظوری سے کیا جا رہا ہے وہاں عقل کا جیسے تقاضا ہے یہاں بھی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احسانات کے پیش نظر آپ سے محبت کی جائے ایک یہ مطلوب ہے پھر اس کے ساتھ ایک محبت احسانی ہے ایک محبت کا کمالی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بھی ہم پر ہیں و عبد الحسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کمالات سے بھی سرفراز فرمایا آپ کے کمالات بے حد و بے حساب آپ ایک محبت جمالی بھی ہے کہ کسی چیز کے اندر جمال کو دیکھ کر آدمی اس کی طرف راغب ہوتا ہے اور اس کو محبوب رکھتا ہے کسی کی آواز کو آدمی محبوب سمجھتا ہے کسی کے کمالات کو آدمی محبوب سمجھتا ہے تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ ایک محبت اخلی ہوتی ہے ایک محبت تبھی ہوتی ہے ایک محبت اخلی ہوتی ہے ایک محبت کمالی ہوتی ہے ایک محبت احسانی ہوتی ہے ایک محبت جمالی ہوتی ہے تو اخلی محبت کے ساتھ جب یہ محبتیں جو کمال اور جمال اور احسان کی ہیں مل جائیں گی تو اس کے بعد میں ایک محبت جس کو محبت ایمانی کہتے ہیں جس کا نام محبت عشقی بھی رکھا گیا ہے وہ آدمی کو حاصل ہو جاتی ہے اور پھر وہ محبت تب ہی اس کے مقابلے میں ہیچ ہوتی آپ کے ساتھ ابتدان محبت اخلی کی جائے آپ کے گوار نے جو امت کی خیر خواہی کی ہے اور امت کی جو رہنمائی کی ہے اس رہنمائی کے پیش نظر پھر آپ کے کمالات ہیں ان کی وجہ سے آپ کے ساتھ محبت ہے اس کو اس میں شامل کیا جائے گا آپ کو اللہ تبارک و نے جو جمال عطا فرمایا ہے اس کے وجہ سے جو محبت آپ کے ساتھ ہے وہ بھی اس کے ساتھ شامل کی جائے گی پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے احسانات جو ہم پر ہے ان کو بھی شامل کیا جائے گا تو یہ ساری محبتیں جب جمع ہو جائیں گی عقلی کے ساتھ تو پھر یہ سب مل کر تب محبت پر حاوی ہو جائیں تب محبت پر غالب ہو جائیں آپ کو معلوم عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی وہ ہیں جن کو اذان خاتمہ نظر آئے یہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے ان کو معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں ان آنکھوں سے آپ کا دیدار کیا کرتا تھا اب آپ نہیں رہے آپ کا انتقال ہو گیا اب مجھے بینائی کی ضرورت نہیں چانچے ان کی دعا قبول ہو گئی اور ان کی بینائی ختم ہو گئی اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے عبداللہ ابن حضافہ سہمی رومیوں کے یہاں گرفتار ہو گئے عبداللہ ابن حضافہ سہمی اسی آدمی ان کے ساتھ وہاں شہنشاہ روم نے ان سے مطالبہ کیا کہ اگر تم کفر اختیار کر لو تو میں تمہیں اپنی حکومت میں شریک کر لوں گا حکومت میں تم حصے دار بن جاؤ گے تو انہوں نے انکار کر دیا ان کے انکار کے بعد اس نے پھر یہ کیا کہ تیل گرم کرائے اور وہ کھولتا ہوا تیل جو تھا اس کے اندر ان کے ایک ساتھی کو ڈال دیا ظاہر ہے کہ کھولتے ہوئے تیل میں ڈالنے کے بعد فوراً ہی وہ آدمی ختم ہو گیا اس کا گوشت اس کی ہڈیوں سے جدا ہو گیا یہ منظر ان کو دکھایا گیا اور پھر ان سے کہا گیا کہ تم کفر اختیار کر لو ورنہ تو ہم تم کو اپنے حکومت میں شامل کر دیں گے ورنہ تو تمہارے ساتھ یہی معاملہ ہوگا جو ان کے ساتھ کیا گیا تو عبداللہ ابن اضافہ کو انہوں نے باندھ رکھا تھا وہ ان کو کھولا گیا اور کھولنے کے بعد اس تیل کے اندر ڈالنے کے لیے ان کو لایا گیا تو یہ رونے لگے یہ رونے لگے تو اس نے یہ سمجھا کہ شاید یہ ڈر گئے اور اس آدمی کا حشر دیکھ کر ان کے اوپر خوف تاری ہے اور اب یہ کفر کے لیے آمادہ ہو جائیں گے تو اس نے کہا کہ پھر تم تیار ہو کفر اختیار کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ نہیں بالکل نہیں اس نے کہا کہ پھر روتے کیوں ان کا اس لیے روتا ہوں کہ مجھے آج اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا موقع مل رہا ہے تو افسوس اس کا ہے کہ ایک ہی جان ہے اگر سو جانیں ہوتی تو ان کو میں اللہ کے لیے قربان کرتا مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ اس بہترین موقع پر میری ایک ہی جان کیوں ہے زیادہ ہوتی تو میں ان کو اللہ کے لیے قربان کرتا تو وہ متاثر ہوا اور متاثر ہونے کے بعد اس نے کہا کہ اچھا ہم آپ کو آزاد کر دیتے ہیں لیکن یہ کہ آپ میری پیشانی کو بوسا دیں تب میں آپ کو آزاد کروں گا تو انہوں نے کہا کہ میرے سارے ساتھیوں کو اگر آزاد کرو تو میں تمہاری پیشانی کو بوسا دے سکتا ہوں تو اس نے اس بات کو قبول کیا اور ان کے سارے ساتھیوں کو آزاد کر دیا حضرت عمر کو اس کی اطلاع ہو گئی جب یہ واپس تشریف لائے تو حضرت عمر نے ان کی پیشانی کو بوسا دیا تو بتانا یہ ہے کہ عبداللہ ابن حدافہ سہمی کی حضور کے ساتھ محبت کا یہ عالم کہ آج وہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور ان کو اس کا دکھ ہے کہ جان ایک کیوں ہے جان سو ہوتی تو ان کو بھی میں قربان کر دیتی خبیب ابن عدی کا واقعہ آپ نے پڑھا ہے خبیب ابن عدی کو قتل کرنے کے لیے لے جایا گیا یہ غزبے کے اندر گرفتار ہو گئے تھے اور جب ان کو قتل کیا جانے لگا تو ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے ان سے یہ کہا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ یہ سولی پر لٹکایا جانا تمہارے بجائے محمد کو سولی پر لٹکایا جاتا اور تم اپنے گھر میں آرام سے ہو اس وقت سولی پر تمہیں لٹکایا جائے گا کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہارے بجائے محمد کو سولی پر لٹکا دیا جائے اور تم اپنے گھر میں آرام کر رہے ہو تو خبیب خبر عدی نے کہا کیا بات کرتے میں تو اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر میں ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کانٹا لگے اور اس کی تکلیف ان کو سولی پر چڑھایا جانا تو بہت دور کی بات ہے ان کو کانٹا چپ جائے اور کانٹا چپنے سے ان کو تکلیف ہو اور میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں یہ مجھے گوارا نہیں تو ابو سفیان نے کہا تھا کہ میں نے کسی کو اس طرح محبت کرتے ہوئے کسی کے ساتھ نہیں دیکھا جیسے محمد کے اصحاب ان سے محبت کرتے یہ اصحاب جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اس طرح کسی کو میں نے کسی کے ساتھ محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو یہ صحابہ کے واقعات وہ واقعہ بھی آپ نے پڑھا ایک صحابیہ کے شور اور ان کے بیٹے اور ان کے باپ وہ عہد کے اندر شہید ہو گئے اور شہید ہو جانے کے بعد ان کو بتایا گیا کہ تمہارے والد بھی شہید ہو گئے ہیں اور تمہارے بیٹے بھی شہید ہو گئے ہیں اور شوہر بھی شہید ہو گئے ہیں تو اس نے کہا کہ چھوڑو یہ بتاؤ کہ حضور کا کیا حال ہے تو ان کا حضور خیریت سے تو اس نے کہا کہ پھر یہ کوئی مصیبت نہیں یہ کوئی میرے لیے پریشان کن نہیں اگر حضور کی شہادت واقع ہوتی تو وہ میرے لیے پریشان ہوتی تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس عقلی محبت کے ساتھ جب یہ گوا احسانی محبت کمالی محبت جمالی محبت یہ سب جمع ہو جاتی ہیں تو ان کے جمع ہونے کے بعد جو محبت حاصل ہوتی ہے اس کے سامنے وہ تبھی محبت کوئی حیثیت نہیں رکھتی کل انکان آبا حکم و ابنا حکم و اخوان حکم و ازواج حکم و عشیرت حکم و اموال طرف تم و تجارت تخشان کسادہ و مساکن احبا الحا من وجهاد اللہ سبيله و جہادن فی امر الله یہاں آبا اپنا اخوان ازواج عشیرہ مال مساکن ان تمام چیزوں سے محبت طبعی ہوتی ہے ان تمام طبعی محبت کی چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد کہا گیا ہے کہ ان کے مقابلے میں اللہ اور رسول کی محبت زیادہ ہونی چاہیے اور ان کے مقابلے میں اللہ اور رسول کی محبت ہم نے عرض کیا ہم تو آج غور نہیں کرتے نا ہم فکر سے کام نہیں لیتے ہم تدبر نہیں کرتے ورنہ اگر ہم سوچیں کہ حضور کے ساتھ ہماری محبت عقلی بھی ہے ہماری محبت طبیع اور احسانی بھی ہے جمالی بھی ہے کمالی بھی ہے تو ان محبتوں کی بنا پر حضور کی محبت کا وہ مقام ہے کہ پھر آپ کی کوئی تکلیف ہمارے لیے قابل بردا ہے ہم اگر کوئی گناہ کرتے ہیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے ہم تانپ کے اندر اگر پیچھے رہتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے ہماری معاشرت اگر شریعت کے خلاف ہوتی ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے ہمارے معاملات اگر درست نہیں ہوتے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو اگر ہمیں حضور کے ساتھ اس محبت کا استحدار ہو تو اس استحدار کے بعد پھر کوئی گناہ کوئی معاشیت ہمارے لیے قابل برداشت نہیں رہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ محبتیں عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور اللہ کی رضا کو ہمارے لیے تمام مقاصد سے بڑھ کر مقصد اعلی قرار دیں یہ خلیل الرحمان بیمار ہیں اور نصیب اللہ کے چچا کی بیگم بیمار ہیں اور سید نواب حسین شاہ اچھا یہ شنکیری والے ان کا انتقال ہو گیا ان کے لیے آپ صبح اخلاص پڑھ کر مغفرت کی دعا کریں یہ کسی طالب علم کے والد کا آپریشن ہے ان کے لیے بھی دعا کریں ابو ظبی سے کسی نے حاجات شریعہ کے لیے دعا کی درخواست کی ہے ان کے لیے بھی دعا کریں وہ ہم نے محمد علی کا اپنے بھانجے کا ذکر کیا تھا ان کے لیے بھی دعا فرما اور مولانا نواب حسین صاحب کے لیے آپ سورہ اخلاص پڑھیں اور ان کے لیے دیا مغفرت